حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس مسلمان کے تین نابالغ بچے فوت ہو جائیں پھر وہ ان پر صبر کرے تو اللہ تعالیٰ ان بچوں پر اپنی رحمت زیادہ ہونے کے باعث اس مسلمان کو جنت میں داخل فرمائے گا سنن نسائی حدیث نمبر 1874